ہمارے لیے تو اب موسم میں پہاڑ ہے زندہ رہتے ہیں تو تمہارے دل کا کانٹا بن کے رہتے ہیں نہیں ہم سے بیٹھ کھا رہا ہے میرے صحابہ کی سنت زندہ ہوئی میرے نبی کی سنت زندہ ہوئی تب تک نبی کو مانگا جا رہا تھا ہمارے حوالے کرو آج ہم غریبوں کو مانگا جا رہا ہے ہمارے حوالے کرو تب تک میرے نبی پر دورے ڈالے جا رہے تھے صحابہ پہ چورے ڈالے جا رہے تھے آج علماء پہ دورے ڈالے جا رہے ہیں خاموش بن کے تمہارے لیے موت کا بن کے اور جب گے شہادت کی لینا سے اس طرح گلے ملیں گے کہ رب کا دیدار سامنے ہوگا